क्योंकि प्राय جو بھی پوجا पाठ यज्ञ ہون کیے جاتے ہیں وہ ادھیکانشت لوگ اپنی کامناؤں کی پورتی کے لیے کرتے ہیں ان میں سے کچھ ہی لوگ اپنے اپنے کلیان کے لیے کرتے ہیں تو جن کے پاس سنسار کی بوگ سامگری ہیں تو وہ کس لیے بھجن کریں کس لیے یج کریں واست میں بھگوان شری کرشن نے گیتا میں ادیا تین میں بتایا کہ ارجن نیتم کرو کرم تھو کرم جا ہے کرم شریر یاترا پیچ تین نہ پسی دے دکر م کہ ہے ارجن تو نیت کرم کو کر جو نردھارت کیا ہوا ہے نیت نیت کرم ہے اس کو تو کر نیتم کرو کرمتوم کرم جایو ہے کرم نہ کیونکہ کرم نہ کرنے کی اپیکشا کرم کرنا ہی شریشکر ہے شریشٹ ہے کیونکہ تھوڑا سا بھی ہم کرم کا یدی کر دیتے ہیں تو ہماری دوری طے ہوتی جائے گی اس لیے اور یدی ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے تو اس بھگوت پت میں ہماری دوری طے نہیں ہو پائے گی اس لیے نیت کرم کرنے پر بہت شری کرشن نے ارجن کو بل دیا شریر یاترا پچ تین نہ پرس اکرم نہ اور یدی ہم نیت کرم نہیں کرتے ہیں تو ہماری شریر یاترا بھی سدھ نہیں ہوگی شریر یاترا بھی پورن نہیں ہوگی پنرپی جننی پورنر پنرپی جننی پنرپی مرن پنرپی جننم پور پنرپی مرنم پنرپی جننی جٹھری شنم بار بار جنمنا بار بار مرنا یہ جو شریروں کا نانا پرکار کے شریروں کا کرم لگا ہوا ہے ید ہم نیت کرم پروت نہیں ہوتے ہیں تو ان بار بار جنمنے سے بار بار مرنے سے ہمارا چھٹکارا نہیں ہو سکتا ہماری شریر یاترا پور نہیں ہوگی تو اس لیے شری کرشن نے یگے پہ بل دیا کہ نیت کرم پہ بل دیا کہ نیت کرم کو کر اور نیت کرم ہے کیا اگلے ہی شلوک میں بہن شری کرشن بتاتے ہیں کہ یجارتا کرم نو نیتر لوکو یم کرم بندن تدرتھم کرم کون تے مکت سنگ سماچر کہ یجارتات کرم نو انتر یج کے سوائے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہی سنسار کا لوک بندھن کاری کرم ہے یدھ ہم یج نہیں کرتے اور کرم کے انم کے نام پر نانا پرکار کے جو کریں پرچلت ہیں وہ کرتے ہیں کہ جیسے پرائ لوگ کہتے ہیں کہ بھگان کے پرتی چھوڑ کر کچھ بھی سنسار میں کرے کرو کرم ہے اس پرکار سے نانا پرکار کی کرم کی کریاں پرچلت ہیں کنتو بری کرشن اسپشٹ روپ سے کہتے ہیں گیتا میں کہ یج کے سوائے جو کچھ بھی کرم کیا جاتا ہے وہ سنسار کا لوک بندھن کاری کرم ہے یج کے سوائے یدہ ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو ہم اس سنسار کے بندھن میں ہی پڑے رہیں گے سنسار سے مکت نہیں ہوں گے ہماری شریر یاترا پور نہیں ہو سکتی اس اس شریر یاترا کی پورتی کے لیے ہمیں نیت کرم کرنا ہوگا جس کا نام یز ہے جس کو یز بتایا بان شری کرشن نے تدرتھم کرم کون تھے مکت سنگ سماچر اس لیے ہے ارجن تو اس کرم کا آچرن کر کیسے مکت سنگ سماچر سنگ دو سے نرلپ ہو کر جو ہمارے انترال میں نانا پرکار کے سنگ پرکرتی کے کبھی ہم سوچتے ہیں کہ مندروں میں جائیں مسجدوں میں جائیں یا کبھی وہ دیوتا ہم سے ناراض نہ ہو جائیں جو نانا پرکار کے ہمارے چت کے انترال میں لوگوں کے سنگ کی جو چھاپ پڑی ہوئی ہیں ہمارے پورجوں کی دی ہوئی چھاپ پڑی ہوئی ہیں ہمارے چت کے انترال میں ان کا جو سنگ ہمارے چت میں انترال میں پڑا ہوا ہے اس نانا پرکار کے سنگ کو چھوڑ کر کے اس کسنگ کو چھوڑ کر کے اس سے نرلپ ہو کر یج کا آچرن کرنا ہے ہمیں نیت کر میں پروت ہونا ہے جو بھگوان کے دوارا بتائی ہوئی نت کریا ہے اس کے آچرن میں لگنا ہے جو پرانے مذہبی پچڑوں میں ہم جو پڑے ہوئے ہیں روڑی وادی وچاروں میں ہم جو پڑے ہوئے ہیں کبھی ہم اس دیوتا کی شرم میں جاتے ہیں کبھی پیپل کی شرح میں جاتے ہیں تو کبھی ندی گنگا کی شرح میں جاتے ہیں کبھی نردا کی شرح میں جاتے ہیں جو پرماتما کے نام سے نانا پرکار کی روڑیاں پرچلت ہیں یہی روڑیاں سبھی سمپردایوں میں پرچلت ہیں چاہے وہ مسلم مسلم دھرم ہو چاہے عیسائی دھرم ہو سب سمپردایوں میں یہ روڑیاں پرچلت ہیں ایک پرماتما کے نام سے نانا پرکار کی روڑیوں میں لوگ گرسے ہوئے ہیں کیوں کیونکہ ان کے جو پورجوں کے دوارا دی ہوئی جو نانا پرکار کی کریے ہیں کریائیں ہیں وہ سنگدوش کے روپ میں ان کے ہردے کے انترال میں پڑی ہوئی ہیں تو اس پرکار کے سنگدوش سے نرلیپ ہو کر نیت کرم کا آچرن کر تو اس لیے بہان شری کشن نے بتایا کہ یج ضروری ہے یعنی ہم یج نہیں کرتے ہیں تو ہماری شریر شریر کی یاترا سدھ نہیں ہوگی ہم اس جنم جنم مرنگ کے چکر سے چھٹکارا نہیں پائیں گے تو پھر یج ہے کیا جس کو ہم کریں جس کو بنان شری کرشن کہتے ہیں کہ یج کو کرو نیت کرم کو کرو وہ یج ہے کیا تو اس کے لیے بھوان شری کرشن نے ادیا چار میں ووتھ پرکار سے یج کا نروپن کیا پہلے بتایا یج کی شروعات کی کہ دیو میوا پرے پر یوگن یم یوگی نہ پریوپاستے برہم نہ یجم یج نوپ کہ دیو میوا پرے یجم یوگن نریوپاستے کچھ یوگی لوگ اپنے ہردے میں دیوی سمپت کو ارجت کرتے ہیں ایسا نہیں کہ دیو پوجا کرتے ہیں کوئی مندروں میں جاتے ہیں کئی نانا پرکار سے دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں دیوی سمپد کے نام سے بھگوان شری کرشن نے ادھیائے سولہ میں گیتا میں اسپشٹ کیا کہ دیوی سمپد ہے کیا یوگ دانم ابیم ستسانوگ وتھ دان دمچ یسیاجو اہسا ستیہکرود تیاگ شاطر پیشن دیا بھوتےش لو لپتم ماردم چاپلم چاپل تیجم دھرتی شوچم ادروہ نت مانیتا بہنتی سمپدی اب جاتا سے بھارت اس پرکار سے بہان نے شری ارجن ارجن کوشن نے تین شلوکوں میں دوی سمپد کے لکشن بتائے کہ ابھی رہنا بھی نرلیپ ہو کر اپنے انت کر کو شدھ رکھ کر جان یوگ میں پروت ہو کر اہمسا میں لگ کر ارتھات اپنی آتما کا اپنے آتم کو ادوگتی ملے یا نہ ہی اہمسا ہے اہمسا میں لگ کر کرودھ کا تیاگ کر کے دیا دیا کو اپنے ہردے میں دھارن کر کے تیج ایشوریہ جو تیج ملتا ہے بھائی سادھنا کے دوارا اس کو دھارن کرتے ہوئے اور دیر کسی بھی پرکار کی بھاداؤں سے وچلت نہ ہونا اس پرکار سے بھگوان نے چوبیس پچیس پرکار سے دیوی سمپد کے لکشن بتائے کہ ان دیوی گن ہیں جو دیوی سمپد جو ہے دیوی گن ہیں ان کو اپنے ہردے میں بلوتی بناتے ہیں کون یوگی لوگ جو اپنے ہردے میں اس پرماتما کے لیے ایکاکار ہونے میں جو پرورت ہیں وہ یوگی لوگ وہ اس دیوی سمپت کو ارجت کرتے ہیں اپنے ہردے میں ان دیوی گنوں کو بلوتی بناتے ہیں اپنے ہردے میں ان دیوی گنوں کو ارجت کرتے ہیں ہے تو ہم سب کے انترال میں کنتو یہ پرسپت ہیں شنا شنا نام کے چنتن کے دوارا روپ کے چنتن کے دوارا ان کو اپنے ہردے میں بلوتی بناتے ہیں اور دوسرے یوگی لوگ برما پر یج یج نپجوتی اور کچھ یوگ لوگ برہ روپی اگنی میں یج کے دوارا یج کا آچرن کرتے ہیں کرتے ہیں یج کے دوارا برہم روپی اگنی میں اردات یج میں ادھ یوان شری کشن نے بتایا کہ یج میں ادھ یج میں ہوں اراتا یجوں کا ادھاتا میں ہوں یج کو جو یج جس سے شروعات ہوتی ہے اور جس میں یج سماہت ہوتے ہیں وہ اد میں ہوں ان کو دوسروں کے ہردے میں کے انترال میں سنچارت کرنے والے ادا جس کا جس کا یج پہ آدھی ہے جو یج کا مالک ہے جس کا یج پہ آدھتیہ ہے وہ اد میں ہوں ارتھات تتو درشی مہاپرش بھگوان شری کرشن بھی ایک یوگیشور تھے جو سوئم یوگی ہو دوسروں کے انترال میں یوگ کو پردان کر دے وہ ہے یوگیشور وہاں شری کشن یوگیشور تھے تتو درشی تھے مہاپروش تھے ایسے کوئی تتو درشی مہاپرش کی شرح میں جا کر ان کے سوروپ کے چنتن کے دوارا ان کو سوروپ کو پکڑ کر کے یج کا انوشان کرتے ہیں یوگی لوگ یہی ہے برماگنا پری یج یج نو پوتی مہاپرشوں کے سوروپ کے دوارا یج کا انوشان کرنا اگلے شلوک میں بتایا شروطرادی اندرانن سیم اگنی شو جہتی شبداد اندریاگنی شو جہتی یہ کچھ ہی یوگی لوگ شروطاد نمارے مہاپروشوں نے ہمارے ان پا اندروں کو پانچ پرکار سے وباجن کیے اندروں کا شروت ارتھات جس کے دوارا ہم سنتے ہیں آنکھ کان ناک جیوا توچا یہ پانچ گیان اندریاں ہیں جن کے دوارا ہم باہری بھوتک جگت کی جانکاری پراپت کرتے ہیں ان کے دوارا ہم باہر وشوں کو گرہن کرتے ہیں یہ جو پانچ گیان اندریاں ان کے پانچ وشے ہیں اسپرش روپ رس گند شبد اسپرش آنکھوں کے دوارا ہم روپ دیکھتے ہیں رسنا کے دوارا ہم سواد گرہن کرتے ہیں ناسکا کے دوارا ہم گند کا گند کو گرہن کرتے ہیں اور تچا کے دوارا ہم اسپرش کرتے ہیں اس پرکار سے یہ پانچ جانوں کے پانچ وشے ہیں ان پانچوں اندریاں جو ہیں ہماری جانیاں ہیں ان پانچوں جانوں کو سیم آگنیش جھوتی شروترا آدی اندریاں نے سیم آگنیش جُوتی جو پانچوں اندریاں ہیں جو آنکھیں باہر روپ دیکھتی ہیں کان باہر شبد سنتے ہیں توچا جو باہر کا سپرش کرتی ہے جیوا جو باہر کا رساسوادن کرتی ہے ان پانچوں جاندروں کو سیمت کرنا ہے کیسے کرنا ہے ان پانچوں جاندریوں کو کبیر داس جی نے کہا کہ پانچ کتیا رام کی کرے بھجن میں بھنگ ان کو ٹکڑا دے کہ تب کری ہو ستسنگ کہ پانچ کتیا رام کی کرے بھجن میں بھنگ یہ پانچ کتیاں ہیں یہ پانچ گیان اندریاں ہیں ان کو کبیر داس جی نے پانچ کتیوں کی سنجھا دی کہ سدا یہ بھجن میں بھنگ کرتی رہتی ہیں پرائے سبھی لوگ بھجن کرنا چاہتے ہیں ایک پرماتما کے نام میں اپنے من کو لگانا چاہتے ہیں سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پرماتما کے نام کا جاپ کریں اوم میں یا رام میں نام کو پرماتما کے نام میں من کو لگائیں کنتو ہم لگاتے تو ہیں اپنے من کو کن تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا من بھاگ جاتا ہے کبھی کہاں کا روپ آ جاتا ہے کبھی کہاں کا شبد سنائی دیتا ہے کبھی کہاں ہمارا من بھاگ جاتا ہے ان پانچوں کے مادہ من ہے دوسروں دشاؤں میں دوڑتا ہی رہتا ہے پتا نہیں کہاں کہاں کے کھڑے کر دیتا ہے کہاں کہاں کے دیتا ہے تو اندروں کو ٹکڑا دے کے پانچ ان کو ٹکڑا دے کے تب کری ہو ستسنگ ان کو ٹکڑا دینا ہے ان پانچوں جان اندروں کو ہمیں پرماتما کے نام میں پرماتما کے روپ میں روپ کا ٹکڑا دے کر کے ان کو ستسنگ میں لگانا ہے تب یہ پانچ کتیا جو ہے بھجن میں بادہ ڈالنے میں رکے گی نہیں تو یہ سدائے بھجن میں بھنگ ڈالتی ہی رہے گی اس لیے ان اندریوں کا سیم سیم کرنا ہے ان اندریوں کو نام میں روپے چنتن میں پرماتما کے دوارا ملنے والے شبدوں کو سننے میں ان کو ان کے دوارا ملنے والی جانکاری کو گرہن کرنے میں لگانا ہے مہا پرشوں کے چرن کے اسپرش میں لگانا ہے اس پرکار سے ہم اپنی اندروں کو انترمکھی کرنا ہے اور اور اگلا بتاتے ہیں اسی شلوک میں کہ شبداد اندریاگن شو یووتی اور کچھ یوگی لوگ شبد آدی وشیوں کو اندر روپی اگنی میں ہون کرتے ہیں جیسے کبھی ہم نے پہلے بتایا کہ پانچ جاندریاں ہیں ان کے پانچ وشے ہیں روپ رس گند شبد اسپرش شبد شبد آدی وشان اندریاگنش یووتی کہ جو پانچ جانوں کے جو پانچ وشے ہیں ان کو اندر روپی اگنی میں ہون کرنا کرتے ہیں یوگی لوگ ارتات اندروں کے دوارا جو بھی ہمیں باہر سے وشے ملتے ہیں کچھ بھی ہمیں باہر سے کوئی روپ دکھائی دے دیا یا کوئی شبد سنائی دے دیا یا کوئی اسپرش مل گیا اس کو اندر روپی اگنی میں ہون کر دیتے ہیں ارتھات ان ان کے دوارا جو ملنے والے وشے ہیں ان کو نہ گرہن کر کے ان وشیوں کو وہیں پر روک کر کے ان کے جو وشے ہیں ان کو وہیں پہ نرودھ کر کے ان کو اندر روپیے اگنی میں ہون کر دیتے ہیں اندر تک ہی سیمت کر دیتے ہیں جیسے کہ ادھارن کے طور پہ پج گرو مہاراج ہم لوگ کے بتایا کر رہے ہیں کہ جب وہ اپنے سادھنا کال میں تھے غازی پور میں ان کے ساتھ میں ایک گھٹنا گھٹی کہ ایک بھوت بنگلہ تھا وہاں وہ سادھنا میرت تھے بھجن کر رہے تھے پاسی سے کہیں کوئی بارات جا رہی تھی کنتو گرو مہاراج بھجن میں لین تھے اکسمات جو بھجن بارات میں جو کچھ کوئی لوگ گانا گا رہے تھے تو اسی کے کچھ گانوں کے کچھ شبد گرو مہاراج کے کان میں سنائی پڑے کہ سم دن چلی بازار چار یار سنگیت چلے پرائے بھوتک جگت کے لوگ تو اس کا باہری باہری اس کا ارتھ لگاتے ہیں کنتو پوج گرو مہاراج نے جب یہ شبد سنے تو ان کے من میں بھی پہلے تھوڑا سا ادویگ اٹھا ان کے دوارا جو ملنے والے وشے تھے ان کے اس کے دوارا ان کے چتر کے انترال میں کچھ ادویگ چت ادو کو پراپت ہوا کنتو پوجا گرو مہاراج نے سمرن کیا کہ گرو مہاراج کے گرو مہاراج جو پرمت جی مہاراج تھے وہ اکثر کبیرداس جی کے بھجنوں کا ارتھ بتایا کرتے تھے جب کہ کبیرداس جی کے جتنے بھی بھجن تھے وہ سب ان کا سب کا باہر سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا باہر سے وہ ایک دم سادھکوں کے لیے نرتھک ٹائپ کے لگتے تھے کنتو جب پوج پرمت جی مہاراج بتایا بتایا کرتا تھا بتایا کرتے تھے تو ان میں ایک سادھنا کا کرم نکل آتا تھا تو پوج گرو مہاراج نے بھی انہیں کبیر داس جی کے بہنوں کے انوسار ان کا بھی ایک ان کا بھی ارتھ سمجھ لیا کہ سم چلی بازار چار یار سنگھی چلے کہ جب سمدھی کی جب سمادھی کی پریپک اوستھا آ جانے پر جو سمادھی کی اوستھا جاتی ہے سم چلی بازار جسمادی کی وسائیں آتی ہے اور تو اس میں مایا روپی بازار میں چار یار سنگھی چلے تو مایا کے بازار میں چار یار سنگھی چلے تو اس میں کام کروز لو مو یہ جو چار یو یار ہیں مایا کے جو سدیو ہمارے پیچھے سے لگے آئے ہیں جن جنمانتروں تک ہمارا پیچھا کر رہے ہیں چار یار سنگھی چلے تو یہ بھی پیچھا کرنے لگتے ہیں اس لیے ان سے بچ کر کے ہمیں سمادھی کی اوستھا کو بچانا ہے تو پوج گرو مہاراج نے اس پرکار سے اس وہ جو شبد جو ملنے والے تھے جو کانوں کے دوارا جو ملنے والے شبد تھے ان کے آشروں کو اس پرکار سے دھارن کر کے انترمکی دھارن کر کے ان کو کانوں تک ہی سیمت رکھا ان کے جو ملنے والے جو ادویگ تھے ان کو ان کو وہیں پہ سماپت کر دیا اس پرکار سے جو باہے ملنے والے جو شبد ہیں شبدوں کے دوارا جو ملنے والے ادویگ ہیں ان کو نگرہن کر کے ان کو اندر پی اگنی میں ہہن کر دینا باہر جو ملنے والے شبد ہیں روپ ہیں درش ہیں ان کو اندر تک سیمت رکھنا اور ان کو انترمکھی ڈھال لینا یہی ہے شبدادی وشاندری اگنی اگنیشو جوہوتی یہ بھی ایک یج ہے اور آگے یج کا دوسرا پرکار سے بتاتے ہیں کہ درو تپو گیان یپو ستھا پرے سوادھیائے گیان پردھیا یت یزاش سنشت وتا کہ کچھ یوگی لوگ درو یگ کرتے ہیں پرائز درو یگ کا لوگ ارتھ لگاتے ہیں کہ تل جو اتیادی ہون کرنا کنتو واست میں بھگوان شری کرشن نے بتایا کہ پترم پشپم فلم تو یوم پترم فلم یوما بھکتا پر کہ پتر پشپ فل جو بھی مجھے بھکت میری شردا کے ساتھ مجھے ارپت کرتا ہے ارتھات یہی ہے درو یگ جو بھی ہم مہاپروشوں کی شرح میں پتر فل پشپ پشپ جو بھی دیتے بنتا ہے جیسے کہ پرائپ سبھی لوگ آتے ہیں گرو مہاراج کو فولوں کی ماڑا اتیادی مٹھائی پھل جو بھی آپ سے دیتے بنتا ہے بوتک جگت میں جو بوتک سامگری دیتی بنتی ہے اسی کو در یج بتایا یہ بھی ایک یج ہے جو آپ باہر سے بوتک وستوں کو ان کو مہاپروشوں کی شرح میں ارپت کرتے ہیں یہ ہے در یج واستو میں درو یج تپو یج اور تپ ج تپ تپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہیں باہر بھوکے رہ کر تپسیا کرنے لگیں یا ایک پیر پہ کھڑے ہو کر تپسیا کرنے لگیں یا اپواس کرنے لگیں نانا پرکار سے جو تپ کی کریا پرچلت ہیں کنتو واستو میں ہمارے مہاپرشوں کے انوسار تپا ودان ہے اندروں کو تپانا جو ہماری اندریاں جو باہر بھاگتی ہیں ان کو مہاپرشوں کے ندیشانوسار لگانا جو بھی مہاپرش ہمارے نردیش کرتے ہیں ان کے نردن پہ ندیشن میں اپنی دپانا یہی ہے تپ جا تپو یا یوگ یا ستھا پر کچھ یوگی لوگ یوگ یوگ ی کرتے ہیں ارتھات یوگ کا مطلب ہوتا ہے آتما کا پرماتما کے ملن کا نام یوگ ہے وہ کچھ یوگی لوگ اپنی آتما کو پرماتما میں ایکاکار کرنے میں پرتنشیل رہتے ہیں یہ بھی ایک یج ہے کسی بھی پرکار سے اپنے من کو پرماتما کے چنتن میں لگانا یہ ایک یوگ یج ہے اور سواھیا جان یج آشرت سنشیت پرتا اور سوادھیائے سوادھیائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شاستوں کا ادھین کرنا یا ویدوں کا ادھین کرنا جیسے لوگ شکشا گرہن کرتے ہیں نانا پرکار کے ودیالوں میں جا کر کے سواھیا کا مطلب ہوتا ہے سب ادھیاں کا ادھین کرنا کیا ہم سو اپنی سادنا میں کتنا لگ پا رہے ہیں ہم اپنے سو کو ہم اپنے مہاپروشوں کے نردانوسار لگا پا رہے ہیں کہ نہیں لگ لگا پا رہے ہیں جو بھی ہم مہاپروشوں کے شرم ساندھی میں رہ کر ان کے ستیں سن کر ستسنگوں کو سن کر ہم جو یان گرہن کرتے ہیں اس کے دوارا ہم اپنے آپ کو لگا پا رہے ہیں یا نہیں لگا پا رہے ہیں اس پرکار سے سوئم کا ادھین کرنا یہ بھی ایک یج ہے یہ بھی ایک نیت کرم کے انوسار ایک یج ہے سواھیا جان یج یہ وتا اور اہسا آدھ و لگنا یوگیہ آٹھوں میں لگنا یہ بھی ایک یج ہے کچھ لوگ اہسا دی تیشن وتوں میں لگتے ہیں اپنی آتما کودار میں لگتے ہیں جو کہ آٹھوں میں یم نیم کا پالن کرتے ہیں یہ بھی ایک یج ہے اس پرکار سے ایک ہی شلوک میں یہ چار پانچ پرکار سے یجوں کا نروپن کیا وہاں شری کر اور آگے یج کی اچھی اوستھا بتاتے ہیں کہ سرواندری کرمانی پران کرمانی چاپ رے آتم سیم یوگاگنو جھوتی جان دیتے کہ سرواندری کرمانی پرا کرمانی چاپرے سروان اندر کرمانی کے سمپورن اندریاں کرم کرتی ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ شروط آدر ننے یا شبد آدیشان یہ اندریاں ہیں ہماری پانچ کرم اندریاں ہیں اور پانچ گیان جاندریاں ہیں پانچوں گیان جانوں کے پانچ وشے ہیں یہ اندریاں جو دس اندریاں ہیں ان کے دوارا یہ کرم کرتی ہیں باہر یہ کوئی نہ کوئی وشوں کو گرہن کرتی ہیں اور پران کرم چاپرے اور پران بھی کرم کرتے ہیں پران کا مطلب ہوتا ہے من بدھی بہن یہ انت کرنی پران کہلاتا ہے باہر اندریاں کرم کرتی ہیں باہر سے ہم اندروں کے دوارا وشوں کو گرہن کرتے ہیں اور ات کرم میں پران کرم کرتے ہیں من بدھی بدھ چہنکار جسے چتوشت کرم بتایا گیا جیسے جیسے ہم باہر اندروں کو گرہن کرتے ہیں اندروں کے دوارا کو گرہن کرتے ہیں ٹھیک اسی پرک سے ہمارا من بنکار ان کے دوارا من میں سنکلپ اٹھے گا بھی ویسے ہی نرگی اور چت ویسے چنتن کرے گا اور ویسے ہی ہمارا سوروپ بن جائے گا اسی کے انوسار ہمیں جنم لینا پڑے گا اسی کا نام ہے چترت کرن اور اندر میں پراڑھ کرم کرتے ہیں تو سروان اندر کرمانی پرا کرمانی چاپرے آتم سیم یوگان جاندیپے اور اس پرکار سے ہماری اندریاں بھی کرم کرتے ہیں اور پران بھی کرم کرتے ہیں کنتو یوگی لوگ جوان سے پرکاشت جو پرماتما پرتکش جانکاری کا نام جان ہے جو یان سے پرکاشت پرماتما کے جو پرتھ درشن کے ساتھ جو ملنے والا جان ہے اس جان سے پرکاشت آتمسورپی یوگاگنی میں ہون کرتے ہیں اندروں کے ویاپار کو پراوں کے ویاپار کو جان سے پرکاشت آتمسم روپی یوگاگنی میں ہون کرتے ہیں آتم سیم یوگاگنو جواندیپتے جو پرماتما کا جو پرتک درشن ہے اس کے دوارا جو ملنے والی جانکاری ہے پرت درشن کے ساتھ کہ پرماتما کیسا ہے کن وبھوتوں والا ہے اس کے دوارا جو ملنے والا جان ہے پرتک جو جانکاری ہے اس کے دوارا پرکاشت آتمسم یورپی یوگاگنی میں ہم ان کے اور پرا کے واپار کو ہون کرتے ہیں اردات ان کو اور چتر کے واپار کو نرو کر دیتے ہیں اور آگے بتاتے ہیں پرایام کا روپ کہ پرانایام کیا ہے کہ اپانے جی پرانم پرا اپانم تتھا پرے پرایام پراپان گتی ردوا پرایام پرا اپانے جی پرانم پران اپانم تتھا پرے پرا وہ شواس ہے جسے ہم اندر گرہن کرتے ہیں اور اپان وہ شاس ہے جسے ہم باہر چھوڑتے ہیں یہ دو ہی پرکار شہن اور گرہن کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں تو اپانے جتی پران جو ہم باہر شانس چھوڑتے ہیں اس کو پران میں ہون کرتے ہیں اور جو ہم باہر سے شانس جو ہم باہر سے شانس اندر کو گرہن کرتے ہیں اس کو اپان میں ہون کرتے ہیں اپانے پران اپانے جوتی پرانم پرانے اپانم تتھا پرے ارتھات شواس جب ہم باہر ہماری شاس باہر گئی اور کب ہماری شواس اندر آئی پہلے تو ہم کو من کو درشٹا کے روپ میں کھڑا کر کے اس شواس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کب ہماری شواس اندر آ رہی ہے اور کب ہماری شواس باہر جا رہی ہے اس پرکار شواس کو دیکھتے دیکھتے جب ہمارا من شواس کو دیکھنے میں لگ جاتا ہے ہمارا من استھر لے لیتا ہے استھو لے لیتا ہے اس شواس کو شواس پر شواس کو دیکھنے میں پرانا پان کو دیکھنے میں کہ ہماری شانس کب آ رہی ہے اور کب باہر جا رہی ہے تو دھیرے دھیرے پہلے تو ہمیں سیکنڈوں کے انسار سمے کے انسار اس شانس کو دیکھتے ہیں کہ کب ہم کتنے سمے تک ہماری شانس اندر گئی اور کتنی دیر تک رکی اور کب یہ باہر آئی تو کتنے سیکنڈ تک اندر رک باہر رکتی ہے اس پرکار سے ادھیان سیوم کا ادھیان کرتے کرتے اس شوانس کا ادھیان کرتے کرتے جب ہمارا من کچھ استھر ہونے لگتا ہے تو دھیرے دھیرے اس میں نام کا نام کو ڈھال دیا جاتا ہے کہ شوانس آئی تو اوم پھر شوانس باہر گئی تو اوم اس میں نام کو ڈھالنا پڑتا ہے پہلے اور دھیرے دھیرے جب یہ ابیاسی پریپکو ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے جپے نہ جپ آوے اپنے سے آوے تو اس میں نام کو ڈھالنا نہیں پڑتا نام کو جپنا نہیں پڑتا سوتے ہی شوانس میں سب اور من کو سمیٹ کر شوانس میں کھڑا بھر کرنا ہوتا ہے تو نام کی دھونی سنائی دینے لگتی ہے اس پرکار سے اپانے پرانم پرانے اپانم تتھا پرے پرانا پانگتی گتی ردوا پرایام پرانا پرائنا اس سے شوانس کو دیکھتے دیکھتے جو ہمارا من نام میں بھلی پرکار لگ جاتا ہے تو اس میں آنے والے آنے جانے والے جو سنکلپ ہیں شاس کے دوارا جو ہم بوتھک جگت کے سنکلپ اندر گرہن کرتے تھے اندروں کے دوارا جو باہر کے وشے گرہن کرتے تھے اور چتشتھ انتکرن کے دوارا جو ہم اندر کے وشوں کا چن اندر سے اپنے من کو اپنے بدھ کو چت کو لگاتے تھے اندروں کے دوارا چتوشت انتکرن کے دوارا ہم اپنے پراڑوں کو لگاتے تھے اور اس پرکار سے ان دونوں کی گتی میں ویرام لگ جائے نہ اندروں کے دوارا کوئی باہر سے ہم وشک گرہن کریں اور نہ ان چتوشت ات کرن کے دوارا ہم کوئی کوئی وکار اتپن ہونے پائے کام کرو لو مو ان کے دوارا کوئی ویکار ہمارے چت پر ابھرنے نہ پائے اس پرکار اندروں اور پرانوں کے ویاپار کو نروھ کرنا ہے اس شواس پر شواس کے چنتن کے دوارا اس پرکار سے پرانا پان کی گتی کا نرو کرنا یہی ہے پرانایام تسمین اسی کو مہرشی پتنجلی نے بتایا کہ تسمین ستی شاس پرشاس اور گت وچھےدا پرایام کہ شاس پرشواس کی گتی پہ نرودھ ہو جانا ورام لگ جانا ہی پرانا ہے ان میں جو ہونے والی جو گتی ہے اندر اندروں کی گتی اور پراوں کی جو گتی ہے جیسے کہ پہلے بتایا سرواندری کرمانی پرا کرمانی چاہ پرے جو اندروں کی گتی اور پراوں کی گتی ہے جو ہمارے شاس پرشواس میں جو چلنے والی ہے اندروں اور پراڑوں کی گتی میں ویرام لگ جائے یہ اپنی یہ باہر سے وشوں کو گرہن کرنا اور اندر سے ادویگوں کو اتپن کرنا بند کر دیں یہ شانت پرماتما کے نام میں شانس پہ چنتن میں لگ جائیں یہی ہے پرانایام کی گتی تو اپانے جوتی پرانم پرانے اپانم تتھا پرے پرانا پان گتی ردوا پرانایام پرائنا اور اگلے شلوک میں بھی اسی پرانایام کی اور اوستھا بتاتے ہیں کہ اپنے نیہتا ہارا پراان پرانش جی سرت کلچھ یوگی لوگ کو پرانے ہی ہون کرتے ہیں دیتے ہیں کہ کب ہماری شواس اندر آئی تو اس میں نام کی دھونی کو سنتے ہیں باہر شواس کب گئی تو اس پر وشیش دھیان نہیں دیتے شاس پرشاس کی گتی شاس پرشاس کہ پریپکوستھا نے پر جب سوت نام ڈھل جاتا ہے تو اس پرکار سے جو اس گتی میں پریپکوستھا جاتی ہے تو اچھا کے یوگی لوگ کیول شواس پر ہی دھیان کو کیندرت کرتے ہیں کیول پرا کو ہی وشیش دھیان دیتے ہیں کہ کب شواس اندر آئی تو اس میں نام کو ایک بار سرچ کو سمیٹ دیا پھر تھوڑی دیر بعد پرا میں کب شاس اندر آئی تو اس میں دیکھ لیا اس پرکار سےا میں ہی ہون کرتے ہیں اس پرکار سے شاس پرشواس کے چنتن کے دوارا جو یوگی لوگ یج کرنے والے ہیں جو پاپوں کو انت کرنے والے یوگی لوگ ہیں وہ سبھی یج کے جیتا ہیں سروے پیتے یج ودو یج کپت کلمشا اس پرکار سے یج کے دوارا اپنے ہردے میں پاپ کو نشٹ کرنے والے جو یوگی لوگ ہیں وہ یج کے جیتا ہیں سرو پیتے یج ودو یج کو ودت کرنے والے یج کو یج کی جانکاری کو پراپت کرنے والے ہیں اور آگے بتاتے ہیں کہ یہ جو اس پر جو یجوں کا نروپن کیا آر دس پرکار سے جو یجوں کا نروپن کیا کہ کس کس پرکار جو سادک لوگ یج کرتے ہیں تو اس یج کے دوارا ہمیں پرینام میں ملتا کیا ہے تو آگے بتاتے ہیں کہ یجا شامت بجو یا برہم سناتن لوکوست یز کتم کے سرو پیتے یز ودو یج کپت کل مشا کے یج اس پرکار سے جو یج کرتے ہیں شاس پرشاس کا یجن کرتے ہیں پرناپان کے دورا جس کو بان بدھ نے شاس پرش جیسے بہان بھد نے شاس پر بل دیا کہ شواس شواس پر ہی صادق صادقوں کو بتایا کہ سدے سچیت اوسا میں رہو شوس کو دیکھو اپنے شواس سے بہر مکھ مت ہو سدیو اپنی شواس کے پرتی سچیت ہو کر کے لوگو اور بھگوان شری کرشن اسی کو پانچ ادیا میں بھی بتایا کہ پرشان کرتوا بہر بایاں چکش چیوان تربرو پرانا پانو سمو کرتوا ناسا بھی چاروں کہ باہر سے جو اندروں کے وشے ہیں ان کو باہری تیا کر اور اپنی اندروں اپنی آنکھوں کو نیتروں کی جو بریکٹی کو آنکھوں کے مدھیہ استھر کر کے ارتھات جہاں پہ بھی ہماری سواوک درشٹی جاتی ہے وہاں پر نیتروں کو اسر کر کے اپنی درشٹی کو باہر درشٹی کو استھر کر کے کہ ہم باہر سے جو آنکھوں کے دوارا باہر کوئی درشٹی کو گھمائیں نہ باہر کہیں ادھر ادھر نہ دیکھیں آنکھوں کے مدھیہ کوئی بھی تل جیسی جگہ کو تل جیسے ایک چھوٹے سے چن کو چن چن چن پر اپنے آنکھوں کو ستھر کر کے درشٹی کو ستھر کر کے اور اندریوں کے دوارا ملنے والے وشوں کے اسپرشوں کو باہری تیاگ کر پرانا پانو سمو کرتوا ناسا بہنتر چاروں اور ناسا میں وچرنے والی جو پرانا پان جو شوانس ہے اس میں استر کرنا پرانا پانو سمو کرتوا اس کو سم کرنا ہے اس میں جو اٹھنے والے ادویگ ہیں ان کو شانت کرنا ہے شانس پر شانس کی گتی پر ویرام کرنا ہے اتوا ناسا بھی چاروں ناسکا میں جو وچر والی جو گتی ہے پرانا پان ہے اس کو سم کرنا ہے جس کو پرایام بتایا اس پر جو یج کرنے والے ہیں اور اس کے اوشیش میں اس یج کے اوشیش میں ہمیں ملے گا کیا اس کی جب پریپکوستھا آ جاتی ہے جس کو جب جپ یج بتایا گیا کہ جپے نہ جپ آپ نے سے آوے کہ دھیرے دھیرے اس پرایام کی پریپکوستھ آنے پر ہمیں کیول سبور سے چت کو سمیٹ کر شانس میں کیول ایک بار من کو ستھر کرنا پر ہوتا ہے تو سوتن نام سنائی دینے لگتا ہے ایک بار سورج کو کھڑا پر کرنا ہوتا ہے دھیان کی سمادھی کی آتی ہے جپے نہ جپاوے اپنے سے آوے اس میں جب ہماری پریپکا آ جاتی ہے تو اس اوستھا کے دوارا جو اوشیش بچتا ہے کہ یزا شا مرت بجو یانتی برہم سناتن یج کے اوشیش میں جو یج سرچنا کرتا ہے اس امرت کا پان کرنے والا یجاشیٹا مت پوجو یاتی برہم سناتن اس یج کا یج سے جو بچنے والے اوشیش کا جو امرت ہے اس کا جو پان کرنے والے جو یوگی لوگ ہیں وہ سناتن برہ کو پراپت ہوتے ہیں سنات برہم کو پراپت ہوتے سناتن برہم کا روپ بتایا کہ سناتن برم ہے کیسا کہ ادیا پانچ میں بتایا کہ نردوشم ہی سمم برہم کے وہ پرماتما ندوش اور سم ہے نردوش ارتھات وہ سب پرکار کے دوشوں سے رہت ہے اور ہم پرا ہم لوگوں کے انترال میں نانا پرکار کے دوش ہیں کام کرو لو مو مد مسر یہ پانچ یہ چھ پرکار کے کڑ وکار ہیں ان کڑ وکاروں کے مادھیم سے نانا پرکار کے آسمپ ہمارے چت کے انترال میں ہیں نانا نانا پرکار کی آشائیں ترشنائیں واسنائیں ہمارے چت کے انترال میں پروہت رہتی ہے اس پرکار سے نانا پرکار کے دوشوں سے ہم سدیو گرست رہتے ہیں کنت وہ پرماتما ان وکاروں سے نرلپ ہے نردوش ہے نردوشم ہی سمم برہم اور وہ سم ہے کسی بھی پرکار کے وکاروں سے یا کسی بھی پرکار کے شیتوشن سے یا کسی بھی پرکار کی اوستھا سے وہ وچلت نہیں ہونے والا سم ہے وہ اپنے اپنے سوروپ میں استھت ہے اپنے اپنے آکار میں وہ تٹس ہے نردوشم ہی سمم برہم وہ نردوش اور سم ہے تو اس پر اسی پرکار کی اوستھا جب ہماری بھی ہو جائے یجا شا مت جو یاتی برہم سناتن اور یہی اوستھا برہم کی جو ہے امرت کو پراپت کرنے والی ہے جو جو امرت کہتے ہیں ناشوان کو امرت کہتے ہیں جو مرت سے پرے ہے جو پرماتما ہے اس پرکار نردوش اور سماستھا ہماری بھی ہو جائے اس پرماتما وہی درشٹی پرماتما وہی سوروپ ہو جو ہمارا بھی ہو جائے تو سروے پیتے یج ودو یج اور اس پرکار سے یجا شامت ویو یاتی برہم سناتن نایام لوکوست یج سے کتونی پورسوتم اس پرکار کی جو اوستھا ہماری ہو جائے اور یدید اس پرکار کی عوستھا ہماری نہیں ہوتی اور یج اس پرکار کی یج کا آچرن ید ہم نہیں کرتے اس پرکار شواس پرشاس کا چنتن پرماتما کے نام کا چنتن اپنوں کا سنم شداد اندروپی اگنی میں ہون کرنا اور تپ ضو اس پر ہم نہیں کرتے اپنے ہردے میں ارجت نہیں کرتے تو ہم یج کے لوکستان برہم سنات نا ہم لوکوست کتوں پورسوتم تو اس پرکار سے جو یج نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی دوسرا لوک بھی سلبھ نہیں ہے تو منشی لوگ اس کو کیسے سلبھ ہو سکتا ہے سکھدائی ہو سکتا ہے یعنی اس پرکار سے یج کا آچرن نہیں کرتے تو ہمیں منشی لوگ بھی سلبھ نہیں ہے تو دوسرے لوگ کسی بھی لوک میں ہمیں سکھ کیسے مل سکتا ہے اس لیے یدھ ہمیں اس منشی لوک میں بھی سکھ چاہیے شاشو شانتی چاہیے اور پرماتما میں نردوش اور سماستھا چاہیے پر کی ساشو شانتی کے لیے ہمیں امرت کی پراپتی کے لیے ہمیں یز کا آچرن کرنا کرنا ہی پڑے گا اس پر جو برمن ہے بہدا یج وتتا برہمنو مخی براہنوں کے مکھ سے اس پر نانا پرکار سے یج کا نروپن کیا گیا براہن کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی ویدوں کا آچر کچھ کچھ وید یاد کرے تو براہمن ہو گئے یا کچھ براہن کل میں ہم جنم گئے تو ہم براہمن ہو گئے براہم ایک اوستھا ہے جو برہم سرو کو پراپت ہے جو برہم تتو کو پراپت ہے وہی براہمن ہے جو دہ جی- پر وجے پراپت کر چکا ہے جو پرماتما میں ایکاکار ہو چکا ہے وہی دہی براہمن ہے اس پرکار سے مہاپروشوں کے دوارا جو یج سروپ ہیں جو یج کے ادا ہیں ان کے پر, ان کے مکھ سے ان کے مکھ اروند سے نانا پرکار سے یجوں کا نروپن کیا گیا نانا پرکار سے یجوں کا انوشٹھان کیا گیا نانا پرکار سے یج کی کھوج کی گئی اس پرکار سے ان یجوں کو تو کرم جان کرم جان ودیتان کرم سے اتپن ہوا جان کرم کے دوارا ہی ان یجوں کی اتپتی ہوتی ہے نیت کرم جسے کہا گیا ارتھات نیت کرم یج کو کروپ دینا ہی کرم ہے یہی ہے کرم اور کرم کے دوارا ہی یج کا انوشٹھان ہوتا ہے ید ہم اس نیت کرم میں پروت نہیں ہوتے ارتھات یج کو یعنی ہم کاریہ روپ نہیں دیتے کیول ان یج کا یج کو سمجھ لینا ہی پراپت نہیں ہے اس یج کو کاریہ روپ دینا اس پرکار سے یج کے آچر میں ہمیں لگنا ہے اپنے اندروں کو سیم میں پروت کرنا ہے دیوی سمبد کا ارجت کر ارجن کرنا ہے پرانا پان میں لگنا ہے پرایام کرنا ہے اس پرکار کے یج کے دوارا ہم پرماتما کے سرخ کو پراپت کر سکتے ہیں اور یعنی ہمیں نہیں لگتے تو اس پرکار کے بوتھک یجوں کے دوارا ہم کبھی بھی شانتی کو نہیں پراپت کر سکتے مہان بھى ایک بار اپنے سادھکوں کے دوارا بکشوں کے دوارا وچر کا گھومتے ہوئے جا رہے تھے ان کو مارگ میں ان کے سامنے ایک گھٹنا گٹ گئی کہ ایک مہاکاشپ نام کے ایک براہن تھے پنڈت تھے جو بڑے ہی ودوان تھے وہ نانا پر اپنے شیشوں کے دوارا کچھ پشوں کی بلی دینے جا رہے تھے تو بھگان بدھ نے ان سے پوچھا کہ یہ ان اموک پشوں کی آپ بلی دے رہے ہو کس لیے دے رہے ہو تو کہا کہ جگت کی شانتی کے لیے جیسے کہ آج بھی پرائے لوگ جگت کی شانتی کے لیے نانا پرکار سے یج ویدی بنا کر نانا پرکار سے یج کرتے ہیں تو یہ کرانا پر سے بہت پراچین کا پرچلت تھی جو کہ ایک روڑی کے روپ میں ہے نہ کہ کوئی یج کی واستک ودی ہے تو بہان بال بہان بال میں بھی یہ تو بہن بھ نے کہا کہ یہ ان اموک پشوں کی بلی دیکھ کر آپ اپنے ہردے میں شانتی کیسے پراپت کر سکتے ہو آپ اپنے ہردے میں استھ جو ویکار ہیں ان کو کیسے ختم کر سکتے ہو اردات شانتی ہمیں ہمارے انتکرن میں ملے گی جب بھی ملے گی اور جب تک ہمارے ہردے کے انترال میں کام کرو لو مو راگ دویش آشائیں ترشنائیں واسنائیں بھری ہیں تب تک ہمیں شاشو شانتی کی پراپتی نہیں ہو سکتی تو ان کام کرو لو مو کے وکاروں کے لیے ہمیں کسی دوسرے کی بلی نہیں دینی ہوگی پشو پشی پشو پکشی اتیادی کی بلی دینے کی آوشکتا نہیں ہے اس کے دوارا تو ہم ایک روڑی کا اور روڑی کو اور جنم دے دیتے ہیں بلکہ ایک وکار کو اپنے انترال میں جنم دے دیتے ہیں تو بہت بہت ان اموک پشوں کی بڑی دینے سے تمہارے ہردے میں جو وکار ہیں وہ کیسے ختم ہوں گے ان کے دوارا ان کو آپ مکتی کیسے پراپت کرو گے کیسے آپ شانتی کو سکو گے تو ان کے ان واقع وہ ستبدھ رہ گئے تو پھر ووٹ پر نے سسنگ سنایا پھرچھا بھی لی تو پریشا لینے کے بعد جو انہوں نے بہان بھائی کو دیکھا کہ سر تھوڑا سا لمبا سمے کے اباؤ کے دور تھوڑا سنکے بتا رہے ہیں تو پھر انہوں نے بہان بھائی کو دیکھا تو پھر وہ کچھ سمے پشچات وہ بہان بدھ کے شیشے بھی ہو گئے تو اس پرکار سے بہان بدھ نے بتایا کہ انوپ پشوں کی بلی دے کر ان جو پشو پکشوں کی جو بلی آج بھی دی جاتی ہے مندروں میں جیسے دیویوں کے مندروں میں نانا پرکار سے بھیڑا بکروں کی بلی دی جاتی ہے یا کچھ لوگ مسجدوں میں گائے اتیادی کی پشوں کی بلی دیتے ہیں عید اتیادی میں پشوں کی بلی دیتے ہیں تو اس پرکار سے جو نانا پرکار کی پشو پکشوں کی جو بلی دیتے ہیں ان امو پشوں کی بلی دینے سے ہمارے ہردے میں جو ست جو وکار ہیں کام کرو لو مو راگ دویش ان سے ہم ان سے ہم مکتی نہیں پا سکتے بلکہ اس کے دوارا ہماری ایک اور ہمارے انترال میں ایک اور وکار کی اتپت ہو جائے گی ان پشوں کو لے کر کے ہم نانا پرکار کی وسطوں کو نانا پرکار دھن کو ارجت کریں گے نانا پرکار سے جھوٹ سچ بول کر کے ہم ان پشوں کی بلی دیں گے مدرا کا مدرا کا دان کریں گے اس پرکار سے ان یجوں کے دوارا ہم اپنے ہردے میں استھ وکاروں کو سماپت نہیں کر سکتے اسی لیے بھگوان بدھ نے اپنے سب بدھوں کو اپنے سب وکشوں کو سادھنا کے لیے شانس میں بل دیا کہ وہ بنتو شانس میں شانس میں لگو شانس پر شانس کے چنتن میں لگو سدا سچیت اوستھا میں رہو سدو ورتمان اوستھا میں رہو سدا سجا ہو کے لگو کہ تم کیا کر رہے ہو سدا پر شانس کے دوارا نام کے چنتن میں لگو او منی پد میں ہم اس پرکار سے انہوں نے شانس پر شانس پر کے دوارا نام اوم کے نام پہ بل دیا اسی کو بہت شری کرشن نے کہا کہ پرا پان گت رودوا پرایام پرائن اور جیسے کہ لوگ نانا پرکار سے ویدوں کے دوارا جو نانا پر یجوں کے دوارا جو نانا پر ودیاں پرچلت ہیں پشو پشو پکشی اتیادیوں کی بلی کے دوارا جو یج یج کرنا یا تل جو تل جو تل جو کے دوارا بول کر جو یج کا نشان کرنا اس کے لیے وہاں شری کرشن نے کچھ نہیں کہا اور یہ جو تیرہ چودہ پرکار سے جو یج بہن شری کرشن نے چودہ چار میں بتایا جیسے اندروں کا ہون کرنا پرانا شبدادی وشوں کو پی اگنی میں ہون کرنا دیوی سمپت کا ارجن کرنا ان کے لیے بھی وہاں شری نے بتایا کہ ان سب یجوں میں بھی جپ یو یجا نام جپ سمی ان سب یجوں میں بھی سب سے شریشت جپ ی ہے اس لیے ہم سب لوگوں کو یج کا یدی ہم چاہتے ہیں کہ یج کریں کیونکہ یج کے دوارا ہی ہم شاشو شانتی کو پراپت کر سکتے ہیں اور یج کے دوارا ہی ہم اپنی شریر یاترا کو سدھ کر سکتے ہیں شاشوت شانتی کو پراپت کر سکتے ہیں امرت میں سوروپ پرماتما کو پراپت کر سکتے ہیں سناتن برہم کو پراپت کر سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں اس نیت کرم میں پرت ہونے کے لیے ہمیں یج کے انوشٹھان کے لیے ہمیں ہم ایک پرماتما کے نام کا چنتن ضرور کرنا چاہیے جیسے کہ پوجا گرو مہاراج بتایا کرتے ہیں کہ اوم یا رام کوئی دو کوئی بھی دوڑے اکشر کے نام کا جاپ کرنا چاہیے اور کسی تتدرشی مہاپرش کے سوروپ کا سمرن کرنا چاہیے اور ان کے شرم میں اور ان کے چرن میں کچھ بھی جو بھی ہمیں بھاو کے ساتھ جو بھی ہم سے دیتے بن جائے پتر پشپ پھل جو بھی ہم سے دیتے بنے باہر سے درو یج کے روپ میں کچھ بھی ان کو سمرپت کرنا چاہیے اور شریر شریر کے دوارا سیوا کرنی چاہیے اس پرکار سے جو یج کے دوارا اپنے ہردے میں دیو سمپد کے ارجن کے دوارا نام کے جاپ کے دوارا روپ کے سمر کے دوارا ہم دھیرے دھیرے شاس پرشوانس کے گتی پہ ورام کر لیں گے اور پرایام کی پریپ پریپکا کے دوارا ہم سناتن برم کو پراپت کر لیں گے اور مرت روپ کو پراپت کر لیں گے جس کے دوارا ہم شاسکی شانتی کو پراپت کر لیں گے وہ کسی بھی پرکار سے ہم کوئی بھی یجم کے دوارا جو پرچلت ہیں بلی دے کر یا تل جو سوہا بول کر ہم اپنے ہردے میں استھت شانتی کو پراپت نہیں کر سکتے اوم شری ست گرود دیو بھگوان کی جے